امام احمد بن احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ایک حدیث روایت کی ہے جو آپ پہلے بھی کسی وقت سن چکے ہیں سید بن جبل رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں ایک سوال ان کے ذہن میں آ رہا تھا اور وہ سفر پہ تھے نبی اسلام بھی ساتھ تھے بہت کوشش کرنے کے بعد وہ اپنی سواری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے قریب لے گئے اور اپنا سوال پیش کر دیا کہ اخبرنی بعمل یدخلن الجنہ ویو مِنَ النَّارِ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار کہ تو مجھے ایسے عمل کی نشاندہی فرما دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے نبی السلام نے ارشاد فرمایا لقد وإنه ليسير على من يسره الله عليه تم نے ایک بڑا سوال کر ڈالا ہے تمہاری طلب بہت بڑی ہے اور بہت ہی عظیم الشان ہے اور یہ آسان بھی ہے جس پہ اللہ تعالی آسان کر دے اللہ تعالیٰ اگر آسان کر دے یہ اس کا بڑا احسان ہے بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتا ہے ورنہ یسر کا دل یسرا ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے یسرا ایک ایسے دین پر چلنا جو بہت ہی آسان ہے یسرون دین آسان ہے اور اس آسان دین پر اللہ رب العزت اگر آسانی سے چلنے کی توفیق دے دے یہ اس کا عدیم شان احسان یہ طلب سید بن جبل رضی اللہ عنہ کی تھی کہ وہ کون سا عمل ہے جسے اختیار کر کے جنت حاصل ہو سکتی ہے اور جہنم کے عذاب سے بچاؤ ممکن ہو سکتا ہے پھر نبی علیہ السلام نے ان کے سوال کا جواب دیا اله اللہ الله وان محمد الرسول اللہ وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه و رمضان وتحج البيت اسلام کے پانچ ارکان ہیں انہیں صحیح طور سے سمجھ لو اور ان کو صحیح اور مکمل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرو گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے وہ اکیلا معبود حق ہے اور کوئی نہیں اور جو لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں وہ سب معبودان باطلہ ہیں اور ساتھ ہی یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ان دو گواہیوں کا معنی یہ ہے کہ اللہ معبود حق ہے باقی سب معبود باطل ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جن کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے رسول ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے آئے ہیں اور پہنچا دیا اور ایسا پہنچا دیا کہ اپنی وفات سے کچھ دن قبل آپ نے فرمایا تھا کہ ترقت کو مدل بائی گوا لئی لوہا ونہا روحا سوا کہ میں تمہیں ایک روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں جس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے کوئی خفا نہیں ہے کوئی ابہام نہیں ہے چنانچہ آپ ہی کی اطاعت کرنا پوری کائنات پر فرض ہے اور یہی اس گواہی کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرو اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرو پھر ساتھ ساتھ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کر لو یہ ارکان خمسہ اسلام کے پانچ ارکان ایک مکلف کی ایک مسلمان کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان ارکان کو سمجھے اور صحیح طریقے سے ان کو ادا کر جائے فرمایا کہ یہ راستہ ہے جنت کا اے معاذ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ان پانچ ارکان کو اپنا کر جنت کا داخلہ یقینی ہو جاتا ہے اور جہنم سے بچاؤ یقینی ہو جاتا ہے اے معاذ حل عد اللہ ابواب الخیر آپ کو بتاؤں خیر کے دروازے خیر چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس کے تین دروازے ہیں وہ کھول لو ان دروازوں سے خیر بارش کی طرح بہہ کر تمہارے پاس آئے گی بڑی فراوانی کے ساتھ بڑی بسرت کے ساتھ وہ دروازے بند ہیں جب تک کھلیں گے نہیں خیر نہیں آئے گی وہ دروازے کھول لو ابواب خیر وہ تین ہیں نمبر ایک اسوم و جنت نفلی رودے رکھو یہ ایک ڈھال ہے جہنم کے عذاب کے مقابلے میں اور یہ خیر کا ایک دروازہ ہے صرف رمضان کے روزوں پر اکتفا نہ کرو بلکہ سال بھر میں اور بھی رودے ہیں ان کا اہتمام کرو جس قدر روزے رکھتے جاؤ گے اسی قدر خیر کے دروازے کھلتے جائیں گے نمبر دو بس صداقت ہو تتف انار صدقہ نفلی صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ یہ ایک ایسا خیر کا دروازہ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا ڈالتا ہے جیسے دنیا میں پانی ایندھن کی آگ کو بجھا دیتا ہے اس طرح صدقہ جو ہے جہنم کی آگ کو بجھا دے گا نفلی صدقات زکوٰۃ کے علاوہ اور نمبر تین العبد فی جوف اللیل رات کی تنہائیوں میں نماز کا اہتمام کرنا نوافل کا اہتمام کرنا یہ تینوں نیکیاں ابواب خیر میں سے ہیں اور تینوں نیکیوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ تینوں کا تعلق نوافل سے ہے نفلی رودے نفلی صدقات اور رات کا قیام وہ بھی ایک نفل عبادت مگر ضروری ہے کہ بندہ فرائض میں کامل ہو اس سے قبل جو معاذ کے سوال کا جواب تھا وہ فرائض پر مشتمل تھے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور نبی کی رسالت کا اقرار نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا روزے اور حج یہ پانچوں فرائض ہیں جن کے اپنا لینے سے بندہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے اور جہنم کے عذاب سے بچاؤ حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد نوافل جو کہ سراسر ابواب خیر برکتوں کے دروازے ہیں خیر کے دروازے ہیں رحمتوں کے دروازے ہیں بندہ جوں جوں ان اعمال کو اپنائے گا اس کے لیے خیر کھلتی ہی جائے گی اور یہ خیر کے خزانے اسے حاصل ہوتے ہی جائیں گے یہ تینوں نفلی عبادات نفلی صدقات نفلی روزے اور رات کا قیام جو کہ نفل عبادت پھر آپ نے ارشاد فرمایا حل حلدال کا اللہ سے حاد وہ عمود ہی وہ ضرورت اسلامی اے معاذ آپ کو بتاؤں اس دین کا سر کیا ہے اور اس دین کی اس دین کا ستون مرکزی ستون کیا ہے اور اس دین کی سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے فرمایا کہ رات و حادر امر شہادت الا اللہ اس دین کا سر جو ہے وہ ہے گواہی دینا اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور ایک حدیث میں فرمایا راحت حاد و الاسلام جو کامل اسلام ہے وہ اس دین کا سر ہے اور کامل اسلام جو ہے وہ پانچ بنیادوں پر قائم بنی الاسلام اللہ خمسن اسلام کی عمارت جو ہے وہ پانچ بنیادوں پر قائم ہے وہی جن کا ذکر ہوا ان لا الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و اقام صلاح و اطاع ذکر و سوم رمضان و حج البیت من استطاع الہ سبیل اللہ کی توحید کا اعتراف اس کے نبی کی رسالت کا اعتراف نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا روزے اور حج بیت اللہ یہ راس و حادر امر ہے اس دین کا سر ہے اور جو دوسری حدیث ہے شہادت ہے اللہ الہ الا اللہ راس و حادر امر شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دینا یہ اس دین کا سر ہے کیونکہ اگر بندہ یہ گواہی دے گا صدق قلبی کے ساتھ تو اس میں سارا دین آ سکتا اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے والا اگر اللہ تعالیٰ کی فرض کی گئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی گواہی جھوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے والا اگر اللہ تعالیٰ کے فرض کی وہ روزے نہیں رکھتا تو اس کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے جس پروردگار کی گواہی دی ہے اس نے نماز فرض کیے ہے روزے فرض کیے ہیں زکوٰۃ فرض کی ہے اور حج بیت اللہ استطاعت پر فرض کیا ہے یہ سب کچھ اس دین کا سر ہے راس و حادل عبود ہو اور اس دین کا جو ستون ہے مرکزی ستون وہ نماز ہے وہ نماز ہے منترا کا سلاد متعمد فقط کا اور سلاد و اماد الدین یہ دین کا مرکزی ستون ہے ایک نماز کو چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ اے معاذ یہ عمود الدین ہے دین کا ستون جس پر دین کی عمارت مستوی ہے اور قائم ہے اللہ تعالیٰ کا وہ فریدہ جو اعمال میں سب سے اہم کل جب قیامت قائم ہوگی تو پہلا سوال اعمال میں نماز ہی کا ہوگا اعمال میں سب سے پہلا سوال پہلا حساب نماز کا ہوگا یہ دین کا وہ ستون ہے جس پر دین کی عمارت قائم ہے اور باقی رہا اس دین کا جو کوہان یا چوٹی ہے اس دین کے سب سے اونچی چوٹی فرمایا کہ ضرورت و میں الجہاد جہاد کرنا یہ دین اسلام کی چوٹی ہے بہت ہی بلندی پر قائم ہے اور چوٹیوں کو سر کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جس کو اللہ توفیق دے دے فرمایا کہ معاذ حلد اللہ کے دانے کا کل ہی آپ کو بتائیں کہ اس پورے دین کا کنٹرول کس کے پاس اب تک جو کچھ بتایا آپ کو آپ کو توحید کا بتایا رسالت کا بتایا نمازوں کا روزوں کا حج اور زکوٰۃ کا نفلی عبادات کا جہاد کا یہ سارے اعمال بڑے عظیم شان ہیں ان کا ملاک کون ہے کنٹرولر کون ہے کنٹرول کس کے پاس مانا یہ سوال اور یہ نقطہ سب سے اہم جناب معاذ پوری طرح متوجہ ہو گئے نبیر اسلام کا جواب سننے کے لیے تو آپ نے اپنی زبان باہر نکالی اور فرمایا کہ کفا علیہ کا حال اسے روکے رکھو اسے زیادہ چلانے کی کوشش نہ کرو روکے رکھو اسے یہ پورے دین کا ملاک ہے پورے دین کا کنٹرول نماز کرتی یہ زبان کرتی اسے روکے رکھو تو معاذ بڑا متعجب ہوئے یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا زبان پر پکڑ ہو سکتی ہمارے جسم کا ایک اپنا ایک عضو ہے اس کو استعمال کریں چلائیں روکیں ہماری مرضی ہے لیکن کیا زبان کے معاملے پر پکڑ ہو سکتی ہے فرمایا کہ تارے بد جمینوں کا یا معاذ اے معاذ تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو یہ حقیقت مراد نہیں ہے استاد اپنے شاگرد کو اس طرح ہلکی سی ڈانٹ ڈبٹ کرتا ہے یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے اے معاذ یقب الناس فی نار جہنم اللہ مناخر اللہ حسائد و لوگوں کو زیادہ جہنم میں اوندھا کر کے گرانے والی چیز زبان جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے زیادہ تر لوگ اپنی زبانوں کی بنا پر جائیں گے زیادہ تر لوگوں کا جہنم کا داخلہ ان کی زبانوں کی بنا پر ہوگا تبھی تو ایک حدیث میں رسول اللہ سے سوال ہو من نجات یا رسول اللہ یہ اقما بن عامر کا سوال تھا نجات کیا ہے مخرج کیا ہے کامیابی کا راستہ کیا ہے مطلق دنیا کی نجات قبر کی نجات اور کل میدان معاشرے کی نجات تو آپ نے اس موقع پر بھی فرمایا کہ املک علیہ کا لسانک اپنی زبان کو کنٹرول کر لو وب کے علاقت ہی جی۔ جو گناہ ہو چکے ان پر رویا کرو انہیں یاد کر کر کے پشمانی ندامت اور تعصف کیا کرو رویا کرو اور اللہ کے سامنے تصر کیا کرو کیونکہ گناہوں کا معاملہ بہت ہی ثقیل ہے اور بڑا بھاری ہے انسان توبہ کرتا ہے مگر مغفرت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ چاہے گا تو معاف کرے گا اور توبہ بھی تو توبۃۃ النسو ہونی چاہیے تو وہ اللہ توبہۃ النسو ہے سچی توبہ سچی توبہ بہت سی شرائط کے ساتھ ہے تو یہ معاملہ بہت ہی گمبھیر ہے ہر توبہ کرنے والا مقبول نہیں ہوتا بہت سی توبہ مردود ہوتی ہے کیونکہ وہ توبہ صدق قلبی سے نہیں ہوتی توبہ تو نسر نہیں ہوتی مکمل توبہ نہیں ہوتی تو فرمایا کہ نجات کیا ہے زبان کو کنٹرول میں رکھو اور بالخصوص جب فتنوں کا دور دورہ ہو تب تو اپنے آپ کو خاموش ہی کر لو کچھ لوگوں کو خبریں سننے کا اور آگے بیان کرنے کا خبر سوار ہوتا ہے شوق ہوتا ہے اور بڑھ چڑھ کر وہ خبریں بیان کرتے ہیں یہ چیز شریعت کے مقاصد کے خلاف آپ کو کیا ضرورت ہے آپ یہ کس چیز کی نمائندگی کر رہے نہیں خاموش ہو جاؤ خاموشی اختیار کرو جرائم کی تشہیر بھی جرم کی دعوت دینا ہے اور جو وقت اس خبیص میڈیا کے سامنے گزارتے ہو اس سے کہیں افضل اللہ کا ذکر اس حدیث کی دھجیاں بکھیرنے والا آج کا میڈیا ہے جو چن چن کے خبریں لاتا ہے اور خبریں نشر کرنے کا اور سب سے پہلے میں ایک خب سوار نبی اسلام کی اس حدیث کے خلاف ان کا طرز عمل ہے جو جرائم کی تشہیر میں باقاعدہ ایک شریک کار بنا ہوا ہے تو آپ کی تعلیم یہ ہے کہ نجات یہ ہے کہ تم زبان کو کنٹرول کر لو اور اپنے گناہوں پر رو اور بھلی جیسا کا کر بھائی اپنے گھر کی چار دیواری میں محدود ہونے کی کوشش کرو جو کام باہر کے ضروری ہیں وہ کیے جائیں مگر زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو اور اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو ہاں صرف علماء ہے دعات ہیں جن کے پاس علم ہے ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں جہاں تک پہنچا سکیں ان کو آگاہ کریں خیر و شر کے راستے سے علماء کا گھروں میں محدود ہونا یہ کوئی شرعی سلسلہ نہیں ہے جن کو اللہ نے علم دیا ہے بالخصوص فتنوں کے دور میں اس علم کی اشاعت نشر اور تشہیر یہ علماء کا فریضہ ہے فرمایا کہ یہ تین امور نجات اور یہی بات آپ نے سید نماز سے فرمائی کہ زبان پورے دین کا کنٹرولر ملاک ہے اسے اگر سنبھال لیا تو پورا دین سنبھل جائے گا اور اگر یہ بگڑ گئی تو پورا دین بگڑ جائے گا ناقابل قبول ہوگا آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی تمام نیکیوں کو برباد قرار دیا تھا جو اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی تھی غیبتیں کرتی تھی چغلیاں اور الزام تراشیاں لیکن نیک بہت تھی تہجد گزار تھی صدقہ دینے والی تھی اور شرع فرائض کی پابندی کرنے والی تھی فرمایا ہی پھر نار یہ خاتون اپنی زبان کی بنا پر جہنم میں جائے گی پھر وہ نمازیں کہاں گئیں رودے کہاں گئے وہ صدقات کہاں گئے صرف زبان کے غلط استعمال نے سب کچھ بگاڑ دیا فرمایا کہ معاذ یہ پورے دین کا ملاک ہے اسے کنٹرول میں رکھ لو دین میں کتنی سماحت اور برکت ہے ایک تو وہ راستہ ہے کہ بندہ عمل کر کے جنت کے مستحق بنے مگر دین میں ایک راستہ ایسا ہے کہ بندہ عمل نہ کر کے جنت کا مستحق بن جاتا ہے اور اس کا تعلق زبان سے ہے زبان چلانا ایک عمل ہے اور خاموشی اختیار کرنا ترک عمل اور یہاں خاموشی اختیار کرنا جنت کا باعث ہے نہ کہ زبان چلانا تبھی تو نبی السلام کی ایک حدیث ہے خصلتان ہما خف وافقل فی المیزان دو خصلتیں پشت پر بہت ہی ہلکی ہیں جنہیں کرنا آسان مگر کل جب قیامت قائم ہوگی اللہ اپنا میزان گاڑ دے گا بنو آدم کے اعمال تولنے کے لیے اور سارے اولین و آخرین کے اعمال کا وزن کرنے کے لیے تو دنیا دیکھے گی دو خصلتیں اللہ کے میزان میں بہت ہی بھاری نیکیوں کے پلڑے کو بوجھل کر دینے والی نمبر ایک طول و سم لمبی خاموشی ایک شخص اپنے آپ کو سمجھا لے اور بابر کرا لے اور اس پر قائم بھی ہو جائے کہ مجالس میں کم بولنے کم سے کم بول اور جب بھی بولنا ہے کل میں خیر ہی بولنا ہے کسی کی غیبت نہیں کرنی خاموشی اختیار کرنی ہے یہ خاموشی جو کہ ترک عمل ہے یہ بندے کے حسنات کے پلڑے کو بوجھل کر دے گی اور دوسرا کو حسن اچھے اخلاق اچھے اخلاق میں بندے کے حسنات کے پلڑے کو بھاری کر دیں گے اسقل الشعین فلمیزان الخلق الحسن کل اللہ کے میزان میں سب سے بھاری چیز اچھے اخلاق ہوں تو یہ حدیث معاذ مکمل ہم نے سن لی اللہ کی توفیق سے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر نجات چاہتا ہے اس کا سفر حصول جنت کے لیے ہے اور واقعی جنت کا اگر سچا طلبگار ہے دل کی گہرائیوں سے جہنم سے بچاؤ چاہتا ہے اور بچاؤ چاہنا پڑے گا ان اجسام حکم النار اللہ تقوا تمہاری چمڑیاں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گی بچاؤ چاہنا ضروری ہوگا تو اس کے لیے جو اولی فریضہ ہے وہ ارکان خمسہ کی معرفت اپنے رب کو پہچانے اپنے خالق اور مالک کو پہچانے اس کی توحید کو پہچانے اپنے رسول کو پہچانے رسالت کے تقاضوں کو پہچانے پھر نماز صحیح نماز کی تعلیم ہو صحیح ادائیگی ہو سنت کے مطابق اور پھر زکوٰۃ ایک ایک پیسے کا حساب لگا کر پوری دیانتداری سے زکوٰۃ دے پھر روزے رمضان کے روزے ان کا حق ادا کرے اور پھر استطاعت پر اللہ کے گھر کا حج کر لے یہ پانچ وہ ارکان ہیں جو جنت کے حصول اور جہنم سے بچاؤ کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں یہ ایک مکلف کی اولین ذمہ داری ہے ان ارکان کو پہچان لے اس کے بعد اگر اخروی بھی درجات اولا چاہتا ہے اپنے خالق اور مالک سے اس کی خیر کے خزانے چاہتا ہے جو بڑے وسیع ہیں لامحدود خزانوں کا مالک ہے وہ اور وہ بھر بھر کے عطا فرمانے پر قادر ہے اور بھر بھر کے دینا اس کی چاہت بھی ہے اس کا شوق بھی ہے کہ میرے بندو مجھ سے مانگو میں کوئی دنیا دار نہیں ہوں جن سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں میں تمہارا خالق اور مالک ہوں مجھ سے اگر نہ مانگو گے تو ناراض ہوں تو اس کی خیر کے خزانوں کی نیت کر کے یہ تین اعمال انجام دیا کرو گاہے بگاہے روزے رکھو نفلی روزے نفلی صدقات یہ لازم نہیں کہ ڈھیر لگا دو صدقات کا جو استطاعت ہو آج کے دور میں کون صدقہ نہیں دے سکتا کم ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کو مال کی مقدار کہاں دیکھتا ہے وہ تو خرچ کرنے والے کی طلب اور اس کی نیت دیکھتا ہے جو اصل قبول اعمال کا جوہر ہے تو یہ بھی خیر کے خزانوں میں سے ایک عظیم سبب ہے نفری صدقات اور پھر قیام اللیل رات کو نوافل کا اہتمام جس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکال لیا کرو نبی السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص دو نفل ہی پڑھ لے رات کو اٹھ کے اس کا شمار قیامت کے دن ذاکرین میں ہوگا نہ کہ غافلین میں یہ ایک عظیم عمل ہے اور یہ تینوں چیزیں ابواب خیر میں سے اور اس کے بعد دین کا سر توحید باری تھا اس میں کوئی دوسری رائے قابل قبول نہیں کوئی تنازل قابل قبول نہیں یہ نجات کی اساس دین کا سر ہے سر کاٹ کے پھینک دو تو باقی ڈھانچہ مردار بن جاتا توحید اگر ختم کر دو تو نمازیں روزے حج زکوٰۃ عمر جہاد تحجد یہ ایک مردہ ڈھانچہ بن جاتے ہیں جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ان کی جو حیات ہے ان کا جو نور ہے وہ توحید کے ساتھ ہے جو اس دین کا سر ہے سر کاٹ کے پھینک دو تو باقی جسم سرکٹی لاش بن جاتا ہے توحید الگ کر دو تو پھر نمازیں روزے حج و سر سرکٹی لاش مردار ہیں جن کا فائدہ کوئی نہیں اور اس دین کا عمود اور وسط کا ستون جو ہے وہ نماز یہ ایک دوبارہ الگ سے تاکید کر دی گئی کہ نماز نماز اور نماز اس کا خصوصی اہتمام کرو بڑی توجہ کے ساتھ قربت عینی فی فص صولہ نبی السلام کا فرمان کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور آج کا دور فتنوں کا دور پریشانیوں کا دور آپ ذرا سا پریشان ہوتے تو بلال سے کہتے کہ ارے نبی بسرات یا بلال بلال اذان کہو تاکہ نماز پڑھ کے ہم راحت حاصل کر لیں سکون حاصل کر لیں تو واقعات یہ سکینت قلبی ہے راحت ہے دل کی اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیسری چیز جو ہے وہ اس دین کی چوٹی جہاد جہاد جوہد سے کوشش کرنا دین کے لیے کوئی بھی کوشش جہاد ہے خواہ وہ جسم سے ہو تلوار سے ہو مال سے ہو زبان سے ہو قلم سے ہو یہ سب جہاد کی صورت ہے بدرت کی تفنید کے لیے شرک کو مٹانے کے لیے اور توحید کی اقامت کے لیے ہر کوشش جہاد فی سبیل اللہ ہے اور پورے دین کا ملاک زبان اس کا استعمال اگر صحیح ہوگا تو آپ کا عقیدہ آپ کا عمل نمازیں روزے سب قابل قبول ہوں بلکہ اس کا صحیح استعمال باقی اعمال کا حسن ہوگا خوبصورتی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اور اجر کو بڑھا دے گا یہ مسجد آپ کے سامنے ہے اس کی بنیادیں بطور عقیدہ کے ہیں ایک مثال ہے اور یہ اونچی عمارت جو ہے بطور عمل اور اگر آپ اینٹیں لگا کر چھوڑ دیتے یہ عمارت خوبصورت نہ ہوتی اب یہ تزئین و آرائش رنگ و روغن اور سنگ مرمر کا استعمال اس عمارت کا حسن ہے اور خلوں کے حسانہ بھی اسی تزئین کا نام دین کی خوبصورتی دین کا حسن تو یہ دین کا ملاق ہے نماز اس طرح حدیث معاذ اللہ کی توفیق سے پوری ہو گئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق فرما دے اقول و خبرِ حادہ اللہ علیہ دعوانا الحمد العالمين جو ان کو ہارٹ کی بیماری ان کے دعا کرنی اور کافی لوگوں کا رسک میں بڑی تنگی آ رہی ہے اس کے لیے کا حل بتائیں اس میں دعا الحمد للہ وسلاۃ وسلم علیہ رسول اللہ وبعد بہت سے ساتھیوں نے دعا کی اپیل کی ہے مریضوں کے لیے اور کچھ مریض ان کے لیے خاص طور پہ عرض کروں گا ان کی صحت کی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے اور کچھ ساتھیوں نے کچھ پریشانیوں کی رزق کی تنگی کے حوالے سے دعا کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ سب کو گھساتے عطا فرما دے اور یہ تنگی دور کر دے اور اللہ تعالیٰ عافیت اور فراوانی رزق کی عطا فرما دے انڈیا میں ایک ایک ہماری بہن ہے ان کا انتقال ہو گیا ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اپیل کی گئی اللہ مغفر اللہ ورحم ہے وعافیہ ہے ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے یہ آج کا اعلان میرے پاس ہے مدرسہ تعلیم القرآن والحدیث سامار و یہ سندھڑی میں ضلع میرپور خاص میں ادارہ واقع ہے اور اس کی سرپرستی ہمارے ماہد کے ایک فاضل استاد اور آپ کی کراچی کے معروف عالم دین اور مقرر خطیب شیخ ذوالفقار طاہر صاحب فرما رہے ہیں اور اس ادارے کی بڑی اچھی کارکردگی اور رپورٹ ہے سالانہ امتحان کے لیے یہیں سے ٹیم جاتی ہے اور بچوں کا امتحان لیتی ہے اچھے نتائج ہیں اس ادارے میں بچیوں کے لیے ناظرہ اور حفظ کا الگ انتظام بھی ہے اور ایک عظیم لائبریری بھی ہے اور اس کے علاوہ اس ادارے کے تحت دعوت کا بھی ایک مربوط نظام قائم ہے یہ چار پانچ بنیادیں ہیں جو اس ادارے میں ہو رہی ہیں آپ تعاون کریں تاکہ ان تمام شعبوں میں آپ کا تعاون پہنچ جائے تو انشاءاللہ یہ تعلیم و تعلم دعوت اور جو بھی ان کے مقاصد ہیں اور آگے پروگرام ہیں ان میں ایک آسانی ہو جائے اللہ پاک آپ کو توفیق دے اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور اپنی رضا کا باعث بنا دے جنت کا باعث بنا دے اللہ پاک توفیق عطا فرما دے ان الحمد للہ نحمد ہُو ونست عین ہُو ونست فر ون اعود بلّہ مشہور حسین وسیات عام عالینہ من یاد اللہ فلاں اللہ و من یُد الفلاح اللہ واشد اللہ اللہ اللہ لا شریق اللہ واشد اللہ